السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہنستے ننے کھلکھلاتے منے اور مسکراتے بڑے بچوں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک مزیدار کہانی کہانی کا عنوان ہے با ادب با ملاحظہ ہوشیار جسے آپ کے لیے لکھا ہے سعید لخت نے جانتے ہیں نا یہ با ادب با ملاحظہ پرانے زمانے میں جب بادشاہ سلامت حاضر ہوتے تھے تو ان کے آگے ایک آدمی ہوتا تھا جسے نقیب کہتے تھے وہ اعلان کیا کرتا تھا کہانی شروع کرتے ہیں شاہی محل کے گھڑیال نے ٹن ٹن بارہ بجائے تو باورچی خانے کا دربان زور سے چیخا با ادب با ملاحظہ ہوشیار شہنشاہوں کے شہنشاہ حضرت فرما روائے اندھیر نگر کھانا تناول فرمانے تشریف لاتے ہیں خادموں نے کھانے کے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور بادشاہ سلامت اپنی ملکہ کے ساتھ بڑی شان سے اندر داخل ہوئے کمرے کے بیچوں بیچ کھانے کی میز اس طرح چمک رہی تھی جیسے کسی گنجے کی تیل لگی کھوپڑی ملکہ نے پہلے تو ادھر ادھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا پھر بادشاہ سلامت سے بولی اے حضور ہماری نظریں دھوکا کھا رہی ہیں یا سچ مچ کھانے کی میز کھانے سے خالی ہے بادشاہ سلامت چیخ کر بولے یہ کیا مذاق ہے کہا ہے باورچی خانے کا مینیجر زندہ یا مردہ فوراً ہمارے سامنے پیش کیا جائے مینیجر میز کے نیچے سے باہر نکلا اور ہاتھ باندھ کر بولا حضور غلام حاضر ہے ملکہ بولی حاضر کا بچہ کھا جاؤں گی کچا بارہ بج گئے اور کھانا ابھی تک نہیں لگا مینیجر ہاتھ جوڑ کر بولا جانگی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں بادشاہ سلامت بولے امان ہے امان ہے جلدی بولو ماں بدولت کو بھوک لگ رہی ہے مینیجر بولا اے حضور باورچیوں نے ہڑتال کر دی ہے سب کے سب کام چھوڑ کر بھاگ گئے ملکہ اچھل کر بولی بھاگ گئے کیوں بھاگ گئے کہاں بھاگ گئے کیسے بھاگ گئے مینیجر بولا حضور دو تو سائیکل پر چڑھ کر بھاگ گئے تیسرا پیدل ہی اور چوتھا ملکہ پیر پٹک کر بولی بے وقوف ہم پوچھتے ہیں کیوں بھاگ گئے مینیجر بولا حضور وہ کہتے تھے ملکہ آلیہ نے ہمارے لیے بہت مشکل کر دی ہے ایک تو مرچیں بہت کھاتی ہیں دوسرے حساب کتاب بہت لیتی ہیں کبھی ہم بھولے بھٹکے دو چار آنے کھا بھی لیں تو ہمیں چلچلاتی دھوپ میں مرغا بنا دیتی ہیں ایسی نوکری سے تو ہم بھر پائے ہم جاتے ہیں آج کی تنخواہ بھی معاف یہ سن کر ملکہ عالیہ نے اتنی غضبناک صورت بنائی کہ بے چارہ مینیجر تھر تھر کانپنے لگا محل کی دیواریں لرزنے لگی اور گھڑیال چلتے چلتے ایک دم رک گیا نتنے پھلا کر بولی سن رہے ہیں بادشاہ سلامت ان کو ایسی خوفناک سزا دیں کہ ان کی سات پشتے یاد رکھیں بادشاہ سلامت زور سے بولے ارے کوئی ہے وزیر اعظم کو زندہ یا مردہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے تھوڑی دیر بعد وزیر اعظم کانپتے لرستے کمرے میں آئے اور ہاتھ باندھ کر بولے جہاں پناہ غلام حاضر ہے بادشاہ سلامت بولے سنو ہمارا حکم غور سے سنو شہر میں جتنے باورچی ہیں زندہ یا مردہ سب کو فوراً پھانسی پر چڑھا دیا جائے وزیر اعظم نے سلام کیا اور الٹے پاؤں واپس چلے گئے بادشاہ سلامت پیٹ پر ہاتھ پھیر کر بولے اب کیا ہوگا بدولت کا تو بھوک کے مارے برا حال ہے کیوں نہ آج کسی ہوٹل میں کھانا کھا لیا جائے ملکہ گردن اکڑا کر بولی نہیں آج ہم خود کھانا پکائیں گے تاکہ ہماری ریا کو معلوم ہو کہ بادشاہ کامچور اور نکم میں نہیں ہوتے وہ کام کرنا بھی جانتے ہیں آئیے باورچی خانے میں چلیے دربان نے باورچی خانے کا دروازہ کھول دیا اور زور سے چیخا با با ادب ملاحظہ ہوشیار شہنشاہوں کے شہنشاہ حضرت کھانا پکانے تشریف لاتے ہیں ملکہ بولی کھانا تو میں پکا لوں گی لیکن حضور کو بھی کوئی کام کرنا چاہیے فرمائیے آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں بادشاہ سلامت بولے ہم کھانا ختم کرنے میں آپ کی مدد فرما سکتے ہیں ملکہ غصے سے بولی جہاں پنا یہ کیا فرما رہے ہیں ملکہ کھانا پکائیں گی تو آپ کو بھی ان کا ہاتھ بٹانا پڑے گا چلیے آپ چولہا جلائیے میں سبزی کاٹتی ہوں یہ سن کر بادشاہ سلامت نے مجبوراً وہ چوگا پہنا جسے پہن کر شاہی باورچی کھانا پکاتے ہیں بد قسمتی سے بادشاہ سلامت کا قد بہت چھوٹا تھا اور چوگا یعنی وہ کپڑے بہت بڑے آپ سر سے پیر تک اس چوگے میں چھپ گئے اور ایسے معلوم ہونے لگا جیسے کوئی مردہ قبرستان سے اٹھ کر بھاگ آیا ہو اب بادشاہ سلامت تو چلے چولہا پھونکنے اور ملکہ علیہ نے سبزی کے لیے نعمت خانے کا پٹ کھولا نعمت خانہ اس الماری کو کہتے تھے جس میں کھانا رکھا ہوتا تھا سارا نعمت خانہ چھان مارا مگر سوائے ایک ٹوٹے ہوئے انڈے اور ایک خراب آلو کے اور کچھ نہ ملا بہت جھلائیں نوکروں کو آواز دینا چاہتی ہی تھیں کہ دروازہ کھلا اور دربان اندر آ کر بولا حضور مورکھ نگر کے راجہ مہاراج اور مہارانی بے ہوش تشریف لائی ہیں ملکہ خوش ہو کر بولی سنتے ہیں جہاں پناہ مہاراج تشریف لائے ہیں جہاں پناہ بولے سنیں کیا خاک چولہا پھونکتے پھونکتے ماں بدولت کی ناک جل گئی جاؤ انہیں ملاقاتی کمرے میں بٹھاؤ کہنا بادشاہ سلامت چولہا جلا کر ابھی تشریف لاتے ہیں ملکہ بولی حضور بھی کمال کرتے ہیں مہاراج سنیں گے تو کیا کہیں گے کبھی عقل سے بھی کام لیا کیجیے بادشاہ سلامت نے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کہا عقل ہوتی تو کوئی اچھا کام کرتے بادشاہی کاہے کو کرتے ملکہ نے سنی انسنی کر کے کہا حضور جا کر ان کا استقبال کریں ہم ابھی آتے ہیں کچھ تو بھوک اور کچھ مہاراج کی آمد ان سب باتوں نے بادشاہ سلامت کو گھبرا دیا اور آپ باورچیوں والا چوگا پہنے ہوئے ہی مہاراج سے ملنے چل کھڑے ہوئے لیکن جب ملاقاتی کمرے کی سیڑھیاں اترنے لگے تو دامن پیروں میں الجھ گیا اور آپ قلع بازیاں کھاتے ہوئے مہارات کے قدموں میں جا گرے مہارانی بے ہوش موٹر میں سے اپنا بٹوا لینے گئی ہوئی تھی مہاراج کمرے میں اکیلے تھے وہ بیچارے سیدھے سادے سمجھے کہ بادشاہ نے ان کے بیٹھنے کے لیے گاؤں تکیا بھیجا ہے یہ سوچ کر وہ جھٹ بادشاہ سلامت پر چڑھ کر بیٹھ گئے بادشاہ سلامت نے جو یہ آفت اپنے اوپر نازل ہوتے دیکھی تو اٹھنے کے لیے زور لگایا اس گڑبڑ میں دونوں چوگے میں لپیٹ گئے گئے لپٹ اور لڑکتے ہوئے سوفے کے نیچے جا گھسے ادھر تو یہ تماشا ہو رہا تھا اور ادھر ملکہ بند سنور کر مہارانی بے ہوش کے ساتھ تشریف اندر لائیں مگر جب کمرہ خالی دیکھا تو بہت حیران ہوئی بولی ارے یہ جہاں پناہ اور مہاراج کہاں چلے گئے مہارانی بولی اے شاید باغ میں ہوں میں تو تھک گئی تھوڑی دیر بیٹھوں گی آپ ہی آ جائیں گے یہ کہہ کر مہارانی اسی صوفے پر بیٹھ گئی جس کے نیچے بادشاہ سلامت اور مہاراج کشتی لڑ رہے تھے مگر ابھی پوری طرح بیٹھنے بھی نہ پائی تھی کہ نیچے سے بادشاہ سلامت چیخ کر بولے ارے میرا سر میرا سر ٹوٹا مہارانی ایک دم اچھل پڑی اور حیران ہو کر صوفے کو دیکھنے لگی اتنے میں مہاراج پکارے ارے کوئی بادشاہ سلامت کو بلاؤ یہ بھوت میرا گلا گھونٹ رہا ہے ملکہ عالیہ اور مہارانی یہ چیخیں سن کر گھبرا گئیں اور بے تحاشا شور مچانے لگی اب حالت یہ تھی کہ مہاراج بادشاہ سلامت سے پیچھا چھڑانے کی لاکھ کوشش کریں مگر چوکے میں اس بری طرح الجھ گئے تھے کہ کسی طرح الگ ہی نہ ہوتے تھے اس کشتم کشتہ اور دھکم دھکا کی وجہ سے صوفہ سارے کمرے میں ناچا ناچا پھر رہا تھا یکا یک دروازہ کھلا اور دربان اندر داخل ہوا اس نے جو صوفے کو کمرے میں چکر لگاتے دیکھا تو بھوت بھوت کہہ کر بھاگنے لگا ملکہ عالیہ نے ڈانٹ کر کہا ارے دیکھو تو صحیح کیا گڑبڑ ہو رہی ہے ملکہ عالم کی ڈانٹ سے دربان ٹھہر گیا اس نے صوفہ الٹ کر بادشاہ سلامت اور مہاراج کو علیحدہ کیا اب دونوں کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی بادشاہ سلامت کا چوگا پھٹ پھٹا کر برابر ہو گیا تھا صرف ایک دھجی گلے میں لٹک رہی تھی پاجامے کا ایک پائنچا مہاراج کھا گئے تھے اور دوسرا دھینگا مشتی میں اوپر چڑھ گیا تھا مہاراج کو دیکھ کر تو سرکس کے کسی مسخرے کا دھوکا ہوتا تھا تھوڑی دیر تک تو دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے پھر مہاراج بولے ارے جہاں پنا آپ اور بادشاہ سلامت پیٹھ سہلا کر بولے کوئی بات نہیں مہاراج غلطی ہو ہی جاتی ہے آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی مہاراج کر رہتے ہوئے بولے جی نہیں حضور صرف ذرا سی ناک پہ چک گئی ہے بادشاہ سلامت غصے سے بولے یہ سب اس چوکے کا قصور ہے مہاراج نے کہا جی ہاں لیکن حضور آپ نے پہنا ہی کیوں تھا بادشاہ سلامت کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کے دربان نے آ کر عرض کی حضور کھانا تیار ہے کھانا بادشاہ سلامت نے حیرت سے کہا کھانا ملکہ نے حیرت سے پوچھا جی ہاں حضور دربان نے سر جھکا کر کہا باورچی کام پر واپس آ گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی تھی حضور معاف فرما دیں یہ نہیں ہو سکتا ملکہ نے غصے سے کہا بادشاہ سلامت کا حکم ہے تمام باورچیوں کو پھانسی دے دی جائے بادشاہ سلامت جلدی سے بولے ملکہ عالیہ صبح سے ہم بھی بھوکے ہیں اور آپ بھی پھر مہاراج بھی آج ہمارے مہمان ہیں ہماری رائے میں باورچیوں کا قصور معاف فرما دیا جائے کیوں مہارانی صاحبہ مہارانی مٹک کر بولی اے حضور صدقے جاؤں بالکل ٹھیک کہا آپ نے بادشاہ سلامت نے کڑک کر حکم دیا کھانا لگا دیا جائے آج ہم یعنی اعلیٰ حضرت ادھیر نگر مہاراج ادھیراج اور مہارانی بے ہوش کے ساتھ کھانا تناول فرمائیں گے اچھا بچوں کل آئیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ